عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرت المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہیں یہیں اللہ نے آپ کو وہ تین چیزیں عطا کیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھی ایک آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں دو سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں تین اور آپ کے امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے محلہ کو بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے پھر ابن مسود رضی اللہ انخو نے آیت ادشا ڈھانپ رہی تھی سدرا کو جو چیز ڈھانپ رہی تھی پڑھ کر کہا سدرا بیری کا درخت چھٹے آسمان پر ہے سفیان کہتے ہیں سونے کے پروانے ڈھانپ رہے تھے اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں چونکا دیا یعنی تصور میں چونک کر ان پروانوں کے اڑنے کی کیفیت دکھائی مالک بن مغول کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہیں تک مخلوق کے علم کی پہنچ ہے اس سے اوپر کیا کچھ ہے کیا کچھ ہوتا ہے انہیں اس کا کچھ بھی علم اور کچھ بھی خبر نہیں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھہتر یہ حدیث صحیح ہے